اور اسی طرح بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے ظالم ظالموں کا مؤمن مؤمنوں کا دوست ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ایک جیسے اعمال رکھتے ہوں تو آپس میں دوست بنا دیتے ہیں چنانچہ مؤمن ولی ہے مؤمن کا خواہ کہیں ہو اور کیسا ہی ہو اور کافر ولی ہے کافر کا خواہ کہیں کا ہو اور کسی ذات پات کا ہو ایمان تمناؤں اور ظاہر داریوں کا نام نہیں مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے زبور میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں منافقین کا انتقام منافقین ہی کے ذریعے لوں گا اور پھر اس کے بعد سارے ہی منافقین سے اور یہ قرآن میں بھی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم اسی طرح ایک ظالم کو دوسرے ظالم کا دوست بنا دیتے ہیں یعنی جن کے ظالموں کو انسانی ظالموں کا دوست بناتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو ہم ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے یعنی سورہ زخرف کی آیت نمبر چھتیس میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس سے بالا تر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہ ہو اور کوئی ظالم ایسا نہیں جس کو دوسرے ظالم سے سابقہ نہ پڑے آیت کریمہ کے معنی یہ ہوئے کہ جس طرح ہم نے ان نقصان یافتہ انسانوں کے دوست ان کے بہکانے والے جن و شیاطین کو بنا دیا اسی طرح ظالموں میں سے بعض کو بعض کا ولی بنا دیتے اور بعض بعض سے ہلاک ہوتے ہیں اور ہم ان کے ظلم و سرکشی اور بغاوت کا بدلہ بعض سے بعض کو دلاتے ہیں